حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ میں نے بازار میں تیل خریدا جب میں نے اسے وصول کر لیا تو مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے مجھے عمدہ منافع کی پیشکش کی میں نے چاہا کہ اسے قبول کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہاتھ پر ماروں تو ایک شخص نے میرے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے کہا جہاں تم نے اسے خریدا ہے اسی جگہ مت بھیجو حتیٰ کہ اپنی منزل پر لے جاؤ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کی جگہ ہی پر اس مال کو بیچنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ تاجر اسے اپنی اپنی منزل پر لے جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر 3499